لا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم العزيز الحكيم الحكيم رب اشرح لي لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني قولي سبحانك لا علم لنا ما علمتنا العليم ونفسي بتقوى الله والسمع عزیزوں اور دوستوں نوجوانوں سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوا اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین, یا رب العالمین اسلامی بھائیو عزیزوں اور دوستوں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی کہ اے بار الہ ان میں اور انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمانا جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دے اور انہیں حکمت سکھائے اپنی سنت کی تعلیم دے اور ان کے نفس کو پاک و صاف کر دے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة کہ تحقیق کے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا رسول من انفسهم يتلو عليهم اياته جو ان کے اوپر اللہ کی آیاتوں کی تلا آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفس کو پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم رسولا من انفسهم یتلو علیہ آیاتی جس نے ان پڑھ لوگوں میں میں میں اس قوم جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتی تھی ان میں ایک رسول بب فرمایا جو ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےستے مبارک نبوت و سرف نبوت و رسالت سے آپ کا سرفراز کیا جانا آپ کا پوری انسانیت کے لیے رہبر اور ہادی بن کر کے آنا آپ کا پوری انسانیت کے لیے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین عالمین پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آنا اور پوری انسانیت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا پوری انسانیت کا تزکیہ کرنا اور پوری انسانیت کو ہدایت ہدایت کی راہ دکھانا پوری انسانیت کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر کے نور ایمان کی طرف لانا یقیناً باعث مسرت ہے یقیناً باعث خوشی ہے خوشی ہے یقیناً باعث خوشی ہے یقیناً اظہار مسرت کا وقت ہے لیکن میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں یہ خوشی ایک مسلمان کی زندگی میں یہ خوشی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مبارکہ کی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر و حنین اور کیا کہتے ہیں خندقو فتح مکہ کے کی فتح پر خوشی منانا یہ مسلمان کی زندگی کا روز مرہ کا وظیفہ ہے اور اس کے لیے کوئی سال خاص نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہفتہ خاص نہیں ہے اس کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں ہے اس کے لیے کوئی وقت اور گھڑی خاص نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان کو ہر وقت اس بات سے اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایک ایسا نبی عطا فرمایا جو نبی کے سید المرسلین ہے جو نبی کے امام المرسلین ہے جو نبی کی تمام انسانیت کا سردار ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اس نبی کی ولادت پر اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسب پر اور اس نبی کی ان ساری لائی ہوئی تعلیمات پر ہر مسلمان کو ہر وقت خوشی منانا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں جب بھی یاد آئے جس وقت بھی اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے اس کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے اس کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے آپ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر درود پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے مسائل کو حل کرتا چلا جائے گا یہ نہیں کہ سال میں ایک دن تو یاد کر لو ایک دن ولادت باسعادت کو یاد کرو اور اس کے لیے پوری دنیا کے اندر ہنگامے کرو جشن مناؤ اور جشن منانے میں بے شمار شریعت کے خلاف کام کر ڈالو اور پوری دنیا میں ڈنکا بجا دو بجا دو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے سچی محبت کرنے والے ہیں اور ہمارے علاوہ جو لوگ اس جشن میں اس رسم و رواج میں اور اس کیا کہتے ہنگامہ آرائی میں جو لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں وہ گستاخ رسول ہیں وہ دشمنان رسول ہیں وہ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے والے ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے نہیں ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں کہ تمہارا یہ کام تمہارا یہ رسم اور تمہارا یہ ہنگامہ آرائی اگر ہوتی اگر سچی ہوتی اور تو تم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عقیدہ کی حفاظت کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ولادت بلادت بےسط اور نبوت اور رسالت کا مقصد اگر سمجھ لیتے میرے اور تو یہ سب کچھ نہ کرتے وہ کرتے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا وہ کرتے جو خلفائے راشدین نے کیا وہ کرتے جو اشرۂ مبشرہ نے کیا ورنہ تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں سال اور مہینے کا کوئی ایسا وقت یا کوئی سال کوئی دن کوئی ہفتہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوگا جس میں کیا کہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش یا وفات نہ ہوئی ہو اگر اسی چیز کو ایمان سمجھتے ہو ہاں تو لاؤ ثبوت ثبوت پیش کرو تاریخ انسانیت کھنگال ڈالو اس انسانیتی دنیا کے اندر موجود قدیم سے قدیم ترین کتاب لے آؤ ہاں ہندوؤں کی یہاں ویدوں کو لے آؤ اتھروید اور کیا کہتے ہیں سام وید اور وغیرہ کو لے آؤ اسی طرح سے اس اسلام سے پہلے کی کتاب توریت کو لے آؤ تورات کو لے آؤ انجیل کو لے آؤ اور دیکھو کہ اس میں پوری انسانیت کے دادا اور باپ جن سے انسانیت کی پیدائش ہوئی اور انسانیت کی ابتدا ہوئی ان کی تاریخ پیدائش تلاش کرو اما ہوا کی طرف تاریخ پیدائش تلاش کرو اور پوری انسانیت میں ڈھونڈو کہ آدم علیہ والسلام کی پیدائش پر ان کی ضروریت نے ان کی ضروریت نے کیا کیا نام تھے ان کے ہاں میرے بھائی ان کی ضروریت نے کتنی تاریخ پیدائش یا جشن عید میلاد النبی منایا کس کا آدم علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کی کے بعد دس صدیوں تک نو علیہ السلاط والسلام تک آپ دیکھ جائیے قرآن میں مختصراً ان کا ذکر ہے اور احادیث پاک کے اندر ہے دیکھیے کہ کیا نوح علیہ السلاط والسلام نے اپنے دادا آدم علیہ السلام کی ہاں میلاد منائی تاریخ پیدائش پر کوئی جشن منایا نو علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے ان کی قوم نے ان کی امت میں جو نجات پا جانے والے تھے ان سے سے پھر دنیا آباد ہوئی میرے اور ساتھیوں علیہ السلام السلام پر ایمان لانے والے جو تھے وہ کشتی میں بچا لیے گئے تھے باقی پوری دنیا برباد ہو گئی تھی پھر سے انسانیت کی ابتدا ہوئی پھر سے انسانیت کی نشو و نما ہوئی ان کی تاریخ دیکھ لے ان کی انسان تاریخ دیکھ لے آدم علیہ سلاۃ والسلام کی میں اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کی ہاں، کا برتھ ڈے تو ساری انسانیت میں ہونا چاہیے نا ہندوؤں کو بھی منانا چاہیے کرسچنوں کو بھی منانا چاہیے یہودیوں کو بھی منانا چاہیے بدھسٹوں کو بھی منانا چاہیے اور کیا کہتے ہیں ہاں، یہ سکھوں کو بھی منانا چاہیے دنیا میں جتنے مذاہب اور جتنی قومیں پائی جاتی ہیں سب کے یہاں بنانا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلط والسلام جن کے دو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلط سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث ہوئی اور آپ کی پیدائش مبارک ہوئی قریش اور عربوں کی تاریخ میں دیکھ لیا جائے جتنی قدیم سے قدیم تاریخ ملتی ہے اس میں دیکھا جائے تو ہاں، دیکھا جائے کہ کیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا برتھ ڈے منایا تھا یا نہیں منایا تھا اور پھر اسحاق علیہ السلاۃ والسلام سے اسحاق علیہ السلاۃ والسلام سے انبیاء کی انبیاء کی اور بادشاہوں کی جب نسل چلی ہے تو بے شمار جن کی تعداد کسی کو نہیں معلوم اسحاق علیہ السلاط والسلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلاط والسلام آپ پوری تاریخ دیکھ ڈالیے ہاں تو پڑھ ڈالیے انجین پڑھ ڈالیے کہ کیا ان سب لوگوں نے ان پورے انبیاء نے اپنے سے امجد ابراہیم علیہ السلاط والسلام کا برتھ ڈے منایا کوئی خوشی منائی ہر ہاں، کوئی جشن منایا خوشی تو پیغمبروں کی کیا کہتے ہیں پیدائش پر اور ان کی نبوت پر ان کی رسالت پر اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر میں نے کیا اور پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی ایک عظیم حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ میں ابراہیم علیہ السلط والسلام کی دعا ہوں علیہ والسلام کی خوشخبری ہو اور میری والدہ جب حمل سے تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات کیا ہو گئے روشن ہو گئے یہ صحیح جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے میرے عزیزوں اور ساتھیوں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے کیا کیا ہم سے پہلے لوگوں نے کیا کیا کیا وہ آج جو کیا جا رہا ہے اس کام کو پہلے لوگوں نے اس انداز سے معاف کیجیے گا اس انداز سے ورنہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوشی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور بحث نبی بنائے جانے پر کون سا ایسا مسلمان ہے جو خوش نہ ہو تو کیا مطلب سال میں ایک بار خوش ہو جاؤ بس ایک بار خوشی منا لو بس اس کے بعد پھر بھولے رہو بھول جاؤ کہ سنت کیا ہے ہاں بھول جاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری انسانیت کے لیے کیا پیغام دیا کیسے آپ نے زندگی بسر کی عبادت آپ کی کیسی رہی اور آپ کو بتاؤں ایک چیز کو اگر یاد کر لو ایک چیز کو اگر ایک مقصد کو پورا کر دو تو یہ سمجھ لو کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لحاظ کر لیا اور وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جس وادی میں آپ پیدا ہوئے اور جس وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور جس وادی میں تیرہ سال تک اللہ کی توحید کو بیان کیا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا اللہ کے بندوں کو مخلوقات اور ہستیوں کی عبادت سے نکال کر کے اللہ کی عبادت سے جوڑنے کی تیرہ سال تک کوشش کرتے رہے ہاں، جن معبودوں کی عبادت ہو رہی تھی ان میں ابراہیم علیہ سلاط والسلام بھی تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی تھے وہ لات بھی تھا جو کہ ہادیوں کو ستو گھول گھول کر کے پلاتا تھا اللہ جس کو لگتا لطۂوں سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ ستو گھول کر کے حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا بڑی بڑی ہستیاں تھی میرے عزیز اور اور نو علیہ کی قوم کی وہ پانچ ہستیاں تھی پانچ ہستیاں بھی تھی جن کی پوجا اس جزیرہ عرب میں ہو رہی تھی میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں ان ہستیوں کی عبادت سے نکال کر کے ایک الہ واحد کی توحید کا درد دیا کیا تمہارے یہاں یہ ہے بتاؤ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ولادت با سعادت پر جشن اور ہنگام آرائی ہنگامہ اس انداز سے تم حق رکھتے ہو تو بتاؤ کہ کیا تم نے اس عقیدہ توحید کا پاس و لحاظ کیا جس توحید کو جس عقیدے کو بتانے کے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کیے گئے تھے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں اور اور کہتا چلو کہتا چلو کہنے دیجئے مجھے کہ اس جشن پر اس جشن پر دلیل لانے کے لیے کہا کہ قرآن کریم کے اندر تو آدم علیہ السلام کا بھی کی پیدائش کا ذکر ہے کی پیدائش کا بھی ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کی بےسط کا بھی ذکر ہے ہاں بےسط کا مطلب ہاں کہ نبی بنایا جانا ظاہر سی بات ہے ولادت ہوئی تبھی تو نبی بنائے گئے ہاں تمام انبیاء کا ذکر ہے ہاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلاق وسلام کی پیدائش پر حضرت علیہ السلط والس کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ سلام علیہ یوم ولیدہ کہ سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور اسی طرح سے علیہ السلاۃ نے کہا گہوارے نے کہا کہ وہ سلام علیہ یوم یوم میرے اوپر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلامتی بھیجا گویا کہ ہاں ولادت پر مبارکبادی بھیجی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا یقیناً میرے بھائی اور ساتھیوں لیکن اس سے باہر آ کر کے جن پر قرآن کریم نازل ہوا اور جن کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا جن کے سینے پر قرآن کریم نزول ہوا قرآن کریم کا نزول ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام جن کے سامنے قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا تیئیس سال تک ہوتا رہا وہ ان کو خیال نہیں آیا کہ ہم ہمیں ہمیں, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں پیدائش مبارک پر کچھ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کچھ اظہار کرنا چاہیے کوئی محفل مجلس اور کچھ مناسب کرنا چاہیے اور یہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے مقابلے میں پیدائش کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے یعنی نبی بنایا جانا جس وقت آپ نبی بنائے گئے جس وقت آپ رسول بنائے گئے اس پہ زیادہ خوشی ہونی چاہیے کیونکہ چالیس سال تک میرے اور پیارے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی تبارک مطالعہ نشو و نما کرتا رہا ہر طرح کے اخلاق رضیلا سے آپ کی تطہیر اور آپ کی صفائی ہوتی رہی کہ کبھی کبھی بتخانے میں نہیں گئے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کسی غلط محفل میں کبھی آپ عزیز اور ساتھیوں ظاہری طور پر عملی طور پر تو انسانیت کو یا مکہ والوں کو یہ یہ, یہ, یہ, یہ درس ملا کہ اگر نوجوان ہونا چاہیے تو ایسا نوجوان ہونا چاہیے کہ شراب کو ہاتھ نہ لگائے ذمہ داری کے قریب نہ جائے کسی غلط محفل میں نہ جائے جھوٹ نہ بولے امانت داری کرے سچائی کا کیا کہتے ہیں پاسوں لحاظ کرے لیکن جس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح آئی زندگی آئی حیات آئی یعنی وحی کا جب نزول شروع ہوا اور اقرا بسم خلق خلق الانسان من علق اقرا علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کی پانچ آیتیں نازل ہوئی اور خالق کا خالق کا رابطہ انسانیت سے شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تب میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں انسانیت کو انسانیت کو ہاں، در سے ملنا شروع ہوا انسانیت بلالت و گمراہی سے نکلنا شروع ہوئی انسانیت کو صحیح زندگی کا ہاں، صحیح زندگی کا انداز سکھانا شروع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں صاف لفظوں میں بتاؤ کھلے انداز میں بتاؤ صحیح اور پکی دلیل کے ساتھ بتاؤ اور اور مثال کے ساتھ بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو جس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے پانچ آیت قرآن کی نازل ہوئی اور جبریل امین فرشتوں کے سردار کا نزول ہوا آپ کو آپ کو پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ہر قوم و ملت کے لیے ہر جگہ اور مکان کے لیے ہر نسلوں اور ہر کیا کہتے ہیں برادری کے لیے آپ کو نبی قیامت تک کے لیے منتخب کر لیا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو غار حرا میں جا کر یا مدینہ کی کسی وادی میں تیرہ سال کی مدت میں کچھ آپ نے اس طرح سے ہاں، اس طرح سے کوئی جشن کسی پروگرام کا جو ہے انعقاد کیا ہو وہی کا سلسلہ شروع ہے جاری ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اور پوری زندگی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ڈالیے ایک سے خوشیاں امت کو ایک سے خوشیاں ملی اس سے بڑی خوشی کیا کہ وہ تنہا نبی وہ تنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تنہا مکہ کے اندر آواز اٹھائی تھی یا الناس لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ اے لوگو کامیاب ہو جاؤ گے تنہا اکیلے تھے لیکن جس وقت وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں وفات کا وقت آتا ہے تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں صرف مکہ ہی نہیں بلکہ جزیرہ عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی روشنی پھیلا دی تھی مکہ تک اسلام پہنچ چکا تھا اور اسلام کی آواز ہندوستان تک پہنچ چکی تھی اور دوسرے جگہوں پر کیسر و کسرا ایران اور روم تک کیا اسلام کی روم تک اسلام کی آواز اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ پہنچ چکی تھی میرے بھائیو عزیزوں اور دوستوں کچھ سمجھ میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا آواز اٹھائی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو تیئیس سالہ زندگی کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کے دل کو ٹھنڈا کر دیا کہ نبی آپ کا پیغام پہنچ گیا لوگوں اب یہ اسلام پوری دنیا میں پہنچ کر کے رہے گا بے سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین اللہ تبارک و تعالی اس دھرتی کے ہر ہر گھر تک پہنچا دے گا ہر کچے پکے مکان تک یہ دین پہنچے گا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں لیکن آپ بتائیں کہ اس پوری تاریخ میں تیئیس سالہ زندگی میں آپ نے اس طرح کا کوئی بدر کا دن منانا بنایا ہو یوم بدر بنایا ہو یوم ہجرت منائی ہو ہاں یوم ہجرت منائی ہو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے کی تلواروں کے سائے سے گزرتے ہوئے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے سلامتی کے ساتھ اور فتح کے اور کامرانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ بصحت و سلامت ہاں، جسم و جان کے ساتھ پہنچ گئے ہاں یوم ہجرت بنایا یوم بدر منایا یوم عہد منایا یوم خندق منایا یوم فتح مکہ منایا یوم حدیبیہ منایا یوم تبوک منایا یوم حنین منایا کوئی مجھے بتا دے یہ خوشی تھی کہ نہ تھی ہاں؟ کتنی خوشی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کی کیا کہتے ہیں بے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جانا اور آپ کی زندگی کے سارے لمحات ہمارے لیے ہر وقت خوشی منانے کے ہر وقت خوشی مناؤ اور خوشی کا اظہار کیسے کرو کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دنیا والوں تک جس نے عید میلاد النبی کا ہنگامہ نہ پہنچاؤ عقیدہ پہنچاؤ توحید پہنچاؤ ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلاؤ جاؤ اگر اپنے میڈیا کو استعمال کرو تو یہودیوں کو دعوت دو نسرالیوں کو دعوت دو عیسائیوں کو دعوت دو کیا ہندوؤں کو دعوت دو سکھوں کو دعوت دو بدھسٹوں کو دعوت دو پوری دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دو کہ اس کائنات میں اگر عبادت کے لائق ہے تو اللہ ہے پوجا کے لائق ہے عبادت کے لائق ہے تو اللہ ہے دینے والا ہے تو اللہ ہے لینے والا ہے تو اللہ ہے نفرت کا مالک ہے تو اللہ ہے نقصان کا مالک ہے تو اللہ ہے روزی دینے والا ہے تو اللہ ہے اور بگڑی بنانے والا ہے تو اللہ ہے یہ پوری کائنات مل کر کے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتی یہ اللہ کا وعدہ ہے جب اللہ چاہے گا مسلمان خود بخود ختم ہو جائیں گے کسی کسی کو کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ پیغام پہنچائیے اپنی میڈیا سے ہاں اپنی میڈیا سے یہ پیغام پہنچائیے دنیا والوں کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا انسانیت کا رشتہ اس کے خالق حقیقی معبود حقیقی سے جوڑ دیا یہ پیغام نہیں پہنچاؤ گے یہ پیغام نہیں پہنچاؤ گے آج پوری دنیا کے اندر اسلام کو دہشت گرد ثابت کیا جاتا ہے اسلام کو دہشت گرد ثابت کیا جاتا ہے میرے بھائی وزیز اور ساتھیوں اپنے میڈیا کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن و سلامتی والی زندگی پیش کرو اور پیش کر دو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سالہ زندگی کے اندر بے شمار غزوات کیے لیکن اگر اس میں اس میں مرنے والوں کی تعداد اگر آپ تلاش کرو گے تو بہت معمولی ملے گی بہت معمولی ملے گی پورا جزیرہ عرب پتا ہو گیا یمن پتا ہو گیا و کسرا تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی چند لوگ چند لوگوں کی جانے کام آئی میرے بھائیو یہ پیغام پہنچاؤ یہ پیغام نہیں پہنچاتے پیغام کیا پہنچاتے ہو کہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنا لو گے خانہ کعبہ کا ماڈل بنا لو گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر بنائے گئے ایک غیر رسمی قبے یا کہہ لیے گمبد خطرہ کا ماڈل بناؤ گے مسجد کا نمونہ بناؤ گے اور اس کے بعد شہر میں اس کو گردش کراؤ گے گھماؤ پھراؤ گے بالکل ہندوؤں کی طرح سے جس طرح سے کہ وہ دشہرے میں اپنے اپنے بھگوانوں کو بناتے ہیں اور ان کے نمونے بناتے ہیں وہ ایک گردش کرواتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں نتیجہ کیا ہو جا ہوتا ہے اس کو توڑ پھوڑ کر کے اپنے معبودوں کو اپنے جھوٹے خداؤں کو وہ لے جا کر کے توڑ پھوڑ کر کے سمندر اور کسی دریا اور کسی نہر اور نالے میں چھوڑ دے پھینک آتے ہیں اسی طرح سے تم کرتے ہو اور دنیا کے سامنے کعبہ اور اپنی مسجد کی توہین کا نمونہ پیش کرتے ہو غیر مسلم کرے اگر کوئی غیر مسلم کرے تمہارے کارڈ خانے کعبہ کا ماڈل بنا کر کے اور پھر توڑ کر کے اس کو پھینک دے تو پوری دنیا کے مسلمان چیخیں گے اور چلائیں گے اور کہیں گے کہ خانے کی توہین ہو گئی تم کیا کرتے ہو تم کیا کرتے ہو خانے کعبہ کی توہین تم کرتے ہو گاڑیاں اوپر ہوتی ہے ہاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہو خانے کعبہ کا ماڈل نیچے ہوتا ہے یہ توہین تم کرتے ہو دنیا والے کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک خانے کعبہ کی یہی اہمیت ہے اس لیے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں ذرا سا آنکھیں کھولو اللہ کی شریعت کو پہچانو قرآن کریم سادے انداز میں آج بھی موجود ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کو اور سنت متحرہ کو حدیث کی کتابیں اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں صحابہ اکرام کی سیرت آپ کے سامنے ہے راشدین کی تاریخ آپ کے سامنے ہے اور اسی طرح سے صحابہ اکرام کی پوری زندگی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے ان میں تلاش کر لو ادھر ادھر کی جھوٹی دلیلیں نہ پیش کرو بناوٹی دلیلیں نہ پیش کرو کیا ابو لہب نے یہ کیا تھا اور فلاں نے یہ کیا تھا اور فلاں تعالیٰ نے یہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کیا بار الہا اس امت کو تو سمجھ عطا فرما اس امت کو نبی کی شریعت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما اس امت کو نبی کے لائے ہوئے مشن کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ایمان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر کے سے دعا کرتے ہیں کیا اے بار بارہ تو اس امت کو ہدایت دے بالخصوص ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش نیپال کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما کہ وہ تیرے دین کی طرف لوٹ آئیں اور تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں آمین رب العالمین وصلی اللہ نبینا محمد علی اجمعین بارک اللہ لنا ولکم فی قرآن